اسلامی بھائیوں یاد رکھیں کہ قوم جنات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا جو کہ اس طرح کی معلومات جو پیش کی گئی یہ کس قدر اہمیت کے حامل ہے تو آئیے سب سے پہلے یہ سنتے ہیں کہ جن کو جن کیوں کہتے ہیں ان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا اور یہ کس دن پیدا ہوئے آپ کی معلومات کے لیے انشاءاللہ یہ چند اہم باتیں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں توجہ کے ساتھ سماپ فرمائیے کہ شار بخاری علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی علیہ رحمت اللہ الغنی لکھتے ہیں لغت میں جن کے معنی ہے ستر اور خیفا یعنی چھپا ہوا اور جن کو اسی لیے جن کہتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے زمانہ جاہلیت میں لوگ فرشتوں کو بھی جن کہا کرتے تھے کیونکہ وہ ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے تھے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے کہ ترجمہ کنسول ایمان کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئے کی آگ سے اسی طرح سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنزول ایمان اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے یعنی لپٹ سے شار بخاری علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی علیہ رحمۃ اللہ غنی لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لاؤلاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا فرشتوں کو نور سے جنات کو آگ کے شعلے سے اور سیدنا آدم علی نبی علیہ والے صلاحت السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جن کی اصل جو ہے نا وہ آگ ہے جیسا کہ انسان کی اصل مٹی ہے تو قرآن پاک میں حکایت کردہ ابلیس کا قول خلق تنی من النار تو نے مجھے آگ سے بنایا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ جن کی اصل جو ہے وہ آگ ہے اب یہ بھی سن لیجئے کہ جنات کس دن پیدا ہو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں حضرت سیدنا ربی بن انس ربی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن یعنی بدھ کے دن جو ہے فرشتوں کو پیدا فرمایا جنات کو جمعرات کے دن اور سیدنا آدم اعلیٰ نبی علیہ صلاح کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا اور یہ بھی آپ کی معلومات کے ریاض کر دوں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو جہنم سے پہلے اپنی رحمت کی اشیاء کو اپنے غضب کی چیزوں سے پہلے آسمان کو زمین سے پہلے سورج اور چاند کو ستاروں سے پہلے دن کو رات سے پہلے دریا کو خشکی سے پہلے فرشتوں کو جنوں سے پہلے اور جنوں کو انسانوں سے پہلے اور نر کو مادہ سے پہلے پیدا فرمائے تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں آپ یہ بھی سنیے کہ زمین پر انسان سے پہلے کون سی مخلوق آباد تھی اور ابلیس کا تعلق کس قوم سے تو میرے میٹھی میں بھائی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا والے صلاح السلام کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے زمین پر جنات رہتے تھے انہوں نے زمین پر فساد برپا کیا اور خوریزی کی جب انہوں نے زمین میں فساد پھیلانے کو اپنا وطیرہ بنا لیا تو اللہ تعالی نے ان پر فرشتوں کے لشکر بھیجے جنہوں نے انہیں مارا اور سمندری جزیروں کی طرف بھگا دیا یعنی کہ شیاطین اور جنات جو یہ لشکر کے طور پر یہ رہا کرتے تھے اور فساد برپا کرتے تھے زمین کے اوپر تو زمین پر ان کو جو سمندر کے اندر جزیرے ہوتے ہیں ان کی طرف دھکیل دیا گیا تو یہ بھی ہے کہ جنات زیادہ تر جو ہے وہ مطلب ہے کہ جزیروں کی طرف پہاڑوں کی طرف انشاءاللہ آگے اس کی معلومات ان کے رہنے کی جگہ کہاں ہے یہ کہاں رہتے ہیں یہ انشاءاللہ آپ کی معلومات کے لیے انشاءاللہ یہ مدنی چینل پر قوب جنات کے سلسلے میں بتایا جاتا رہے گا انشاءاللہ اسی طرح میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آپ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ابلیس یہ کون ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں شاہ فرماتا ہے فس جدو اللہ ابلیس کان من الجن ترجمہ کنزونیمن تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے قوم جن سے تھا حضرت علامہ جلال الدین سیوتی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ شیاطین جنات ہی کی نافرمان قسم کا نام ہے جو ابلیس کی اولاد سے ہیں معلوم ہوا کہ ابلیس فرشتہ نہیں بہت سے لوگ ابلیس کو مطلب ہے کہ فرشتہ سمجھتے ہیں ایسا بھی نہیں بلکہ ابلیس جو ہے یہ قوم جنات میں سے اسی طرح یاد رکھیں میٹھے میٹھے سے بھائیوں کہ جس طرح تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام تو حضرت سیدنا حسن رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت آدم عل نبینا علیہ صلاحت السلام انسانوں کے باپ ہے اسی طرح ابلیس تمام جنات کا باپ ہے اسی طرح میٹھی میٹھی سمے جنات کی یہاں بھی اولاد پیدا ہوتی ہے کہ جس طرح انسان کے یہاں اولاد کے پیدا ہونے کا سلسلہ ہے اس طرح جنات کے یہاں بھی اولاد پیدا ہوتی ہے جس سے ان کی نسل چلتی ہے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ تعالی نے جنوں کو بعض ایسی غیر معمولی اوساف عطا کیے ہیں جو انسان میں عموماً نہیں پائے جاتے جس کے بارے میں بے شمار روایت ملتی ہیں کہ جس کے بارے میں طاقت وغیرہ ان کی کس قدر ہوا کرتی تھی تو مختلف یہ کام کیا کرتے تھے جنات کے مختلف کام لیے جاتے تھے جنات سے جیسا کہ حضرت ابن جریج رحمتہ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ جنات سمندر سے زیورات لینے کے لیے غوطہ لگاتے اور انہوں نے حضرت سلیمان اعلی نبینہ والے صلاحت السلام کے لیے پانی پر محل بنائے یعنی ان کا مطلب ایسا اللہ نے ان کو ایسی قوت عطا فرمائی کہ انہوں نے پانی کے اوپر محل بنائے جب حضرت سلیمان اعلی نبی علیہ صلاحت السلام نے انہیں حکم دیا کہ انہیں گرا دو جو پانی پر تم نے محل بنایا گرا دو مگر تمہارے ہاتھ انہیں نہ چھوئیں یعنی کہ وہ جو محل ہے اس طرح گرے کہ جنہوں سے کہا کہ تمہارے ہاتھ بھی نہیں چھوئے اور گر بھی جائیں تو ان جنوں نے اس پر گوپیا یعنی رسی کا بنا ہوا آلہ جس میں پتھر یا مٹی کی بنی ہوئی گولی رکھ کر مارتے تھے تو پتھر پھینکنے سے یہاں تک کہ وہ مار مار کے مار مار کے وہ محل بغیر ہاتھ لگائے گرا دی اس طریقہ کار کا فائدہ انسانوں کو بھی ملا اور جیسے کہ آج کل اس طرح کی چیز بھی مطلب ہے کہ استعمال کی جاتی ہے یہ جنوں کا ہی کام ہے کہ ہمیں جو کوڑے نا کوڑے جو کوڑے مارے جاتے ہیں یہ کوڑے بھی مطلب ہے کہ اسی انداز سے دیکھنے کو ملے اس کا قصہ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علا نبی علیہ صلاحت السلام جنوں کو لکڑیوں سے مارا کرتے تھے اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی توڑ دیتے تھے جنہوں نے کی کہ کیا آپ چاہتے کہ ہمیں سزا تو دیں مگر ہمارے آزاد نہ توڑیں اور میں ہاں تو انہوں نے آپ کو چابک کے بارے میں بتایا اس طرح یہ چیز رائج ہوئی اور آج کوڑا اور چابک مطلب ہے کہ ہمارے سامنے اس طرح بہت اسی طرح میٹھی میٹھی سہ بھائی ہو جنات سے متعلق آپ یقیناً یہ بھی معلوم کرنا چاہیں گے کہ جنات کی تعداد کتنی ہے یہ آخر جو جنات ہوتے ہیں تو یہ جن آخر کے دو ہیں پانچ ہیں چھ ہیں آخر دنیا کے اندر جنات کی تعداد کے تو چلیے یہ بھی سن لیجئے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے اتنے جنات ہیں کہ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائیں تو تمہیں سورج کی روشنی دکھائی نہ دے اس قدر مطلب ہے کہ جنات یہ پائے جاتے ہیں اور حضرت سیدنا امرو بکالی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے انسان کے یہاں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے یہاں نو بچے پیدا ہوتے ہیں یعنی یہ سمجھ لیں کہ انسانوں کے مقابلے میں جنات کی تعداد جو ہے نا وہ نو گنا ہے اتنے زیادہ جنات ہیں اور اس میں اب غور کریں کہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس قدر جنات ہونے کے باوجود آپ اگر جنات کے کسی پر اثرات کے معاملات جنات کو تنگ کرنے کے معاملات کو ملیں گے تو بہت اکے دکے نظر آتے ہیں ورنہ دیکھا جائے تو یہ طاقت میں بھی زیادہ نظر بھی نہیں آتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر خاص کرم ہے کہ بنو اس نے ہمیں ان کے شر سے بچا رکھا ہے بہت کم کیسز ایسے آتے ہیں اور الحمدللہ وہ بھی مطلب ہے کہ اگر صحیح انداز سے ڈیل کی جائے تو وہ حل بھی ہو جاتے ہیں میرے میٹھے میٹھے سے آپ شاید یہ سوچتے ہوں کہ ہم تو دنیا بھر کی چیزیں جو جو پسند آتا ہے کھاتے رہتے ہیں تو کیا جنات بھی مطلب ہے کہ اس طرح ہر چیز کھاتے ہیں چلے آپ کو یہ بھی معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ جنات کیا کیا کھاتے ہیں جنات کی کھانے کی چیزیں کیا ورنہ ہمارے یہاں تو مشہور یہ نا کہ وہ شاید سفید چیز کھاتے ہوں گے کہ فلاں کو اگر کوئی معاملہ نظر آئے جنات کے اثرات ظاہر محسوس ہوں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ فلاں جگہ پر بیٹھنے اس نے سفید کھیر کھا لی تھی یا اس نے برفی کھائی تھی سفید چیزیں لے کے نکلنا نہیں چاہیے کہ جنات کا اثر ہو جاتا ہے جنات حاوی ہو جاتے ہیں اب جنات واقعی کیا سفید چیز کو پسند کرتے ہیں جنات کھاتے کیا ہیں تو اس کی معلومات کے لیے انشاءاللہ میں آپ کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ نے بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میرے لیے پتھر تلاش کرو تاکہ میں اس سے استنجا کروں لیکن ہڈی ہڈی اور لید مت لانا میں نے آپ کی خدمت میں وہ پتھر پیش کر دی جو میں نے پلے باندھ رکھے تھے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی کہ ہڈی اور لید سے منع کرنے میں کیا حکمت ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ فرمایا یہ دونوں چیزیں جنات کی خوراک ہیں میرے پاس نصیبین ایک شہر کا نام ہے کہ جنوں کا ایک وفد آیا وہ بہت نیک جن تھے انہوں نے مجھ سے خوراک مانگی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کی کہ جس ہڈی اور لید کے پاس سے گزرے اسی پر وہ اپنی غذا موجود پائیں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور پاک صاحب لاؤلاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس حاضر ایک سانپ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور اپنا منہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کالے مبارک کے قریب لے جا کر کچھ عرض کی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک اس کے بعد وہ لوٹ گیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس کے بارے میں پوچھا تو کی تو فرمایا یہ جن تھا جس نے مجھ سے جس نے مجھ سے یہ درخواست کی کہ آپ اپنی امت کو حکم فرمائیے کہ وہ لیڈ اور بوسیدہ ہڈیوں سے استنجا نہ کریں کیونکہ اللہ تعالی نے ان میں ہمارا رزق رکھا ہے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جس ہڈی کو جنات لیتے ہیں اس پر انہیں گوشت ملتا ہے اور جس لیت یعنی گوبر کو لیتے ہیں وہ دانا یا پھل بن جاتا ہے اس لیے کسی کو اگر یہ وسوس آئے کہ گوبر تو نہ پا گئے اور یہ مطلب ہے کہ اس کو کھانے کا کیسے تو یہ اس کا کھانا جنات کے لیے کیسے جائز ہے کیونکہ ماہیت بدلنے سے یعنی کہ ماہیت بدل گئی کہ وہ مطلب جب کھاتے ہیں تو اس وقت وہ مطلب ہے کہ پھل کی صورت اختیار کر جاتا ہے ہڈی ہوتی ہے تو اس پر مطلب گوشت آ جاتا ہے اور جو لید ہوتی ہے گوبر ہوتا ہے وہ دانا یا پھل بن جاتا ہے تو گوبر تو ناپاک بظاہر ہے لیکن چونکہ اس کی حیت بدل گئی ماہیت بدل گئی تو اب وہ ناپاک چیز پاک ہو جاتی ہے کہ ماہیت بدلنے سے ناپاک چیز پاک ہو جاتی ہے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آپ نے مختصر وقت میں قوم جنات سے متعلق اہم باتیں سنی یقیناً آپ اس پر اسرار غیبی مخلوق کے متعلق مزید جاننا چاہیں گے انشاءاللہ شاء اللہ قسطوں میں جو بھی جس وقت پیش کی گئی یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ جنات کہاں رہتے ہیں کیا تمام مسلمانوں کی چھتوں پر بھی مسلمان جنات رہتے ہیں جنات کے مختلف رہنے کے ٹھکانے جنات کی اقسام کتنی ہے کیا خیال ہے آپ آئندہ بھی اس قوم جنات والے سلسلے میں مدنی چینل کے پروگرام میں شرکت کریں گے نا انشاءاللہ ڈریں گے تو نہیں ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ چونکہ اس کا وقت اب ختم ہو رہا ہے تو آپ اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ اتنی اہم معلومات قوم جنات کے بارے میں اتنے مختصر وقت میں ہمیں ملی اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے گھر کے دیگر افراد کو بھی اس کی دعوت پیش کریں کیونکہ قوم جنات کے بارے میں ہر شخص چاہے بچہ ہو چاہے بوڑھا چاہے جوان ہو چاہے عورت ہو یا مرد ہر ایک خواہش ہوتی ہے کہ قوم جنات کے بارے میں معلومات تو انشاءاللہ ابھی تو یہ مختصر سی مطلب ابتدائی معلومات آپ کو پیش کی گئی ہیں اگر اس سلسلے میں آپ برابر بیٹھیں گے شرکت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کو بہت اہم معلومات ہوگی آپ دیگر اپنے دیگر جو بھی دوست احباب ہیں ان کو بھی اس کی ترغیب دلائیں اب ہم تمام گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اس قوم جنات کے پروگرام میں مدنی چینل پہ ضرور شرکت فرمائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریف جنات کے ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ